إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ۖ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء پر اتاری تھی اور جیسے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وحی اتاری تھی اور ہم نے داود کو زبور دیا تھا محمد بن اسحاق وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سکین اور عدی بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے موسا کے بعد کسی دوسرے انسان پر کوئی وحی نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اگر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء پر اس نے وہی نازل کی تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کے نام سے اس لیے ابتدا کی کیونکہ وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ نے شریعت دے کر بھیجا تھا اور زبور اس کتاب کا نام ہے جو داود علیہ السلام پر اتاری گئی تھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان پچیس انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں اکثر و بیشتر انبیاء کے نام معلوم نہیں ہیں ایک حدیث میں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی گئی ہے ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں اسے روایت کی ہے لیکن ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے